www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا فلا مضل له له يضلله هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے جی ہاں۔ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس لیے کہ اس نے ہمیں اپنے راستے کی ہدایت دے دی ہے اپنے راستے کی توفیق دی ہے حالات موافق بنائے ہیں کام کر رہے ہیں توفیق ہے حالات موافق ہو رہے ہیں کام کر رہے ہیں کام میں آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی طرف سے اسباب مل رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں شکر کو واجب کرتی ہیں کہ ہم شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کیونکہ ہم ان چیزوں کے محتاج تھے اور اللہ نے ہمیں دیا ہاں ہم ان چیزوں کے محتاج تھے اپنی کامیابی کے محتاج تھے اپنی ہدایت کے محتاج تھے اور اللہ نے ہمیں یہ چیز دے دی تو اللہ کا شکر کریں تیس چالیس سال پہلے کے حالات ان کے سامنے ہیں کہ کتنا پچھڑا ہوا علاقہ تھا اور کتنی جہازت تھی تو کتنی تنگی تھی مالی اعتبار سے جی ہاں یہ وہ سب ختم ہو گئی اور حالات کو اللہ نے سازگار اور موافق بنا دیا راستے کھول دیے اس لیے میں نے کہا کہ یہ مکان شکر کا ہے شکر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب یہ نعمتیں مل رہی ہیں تو ہم آگے بڑھیں ہاں، اپنا حوصلہ بلند کرے اللہ کو بھروسہ کر کے ندیوں کا طریقہ ہے کہ جب ان کے حالات سازگار ہوتے ہیں ترقی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ فرماتے تھے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب اللہ نے میرے آزاد ایسے سازگار بنا دیے بڑھا ہاں، دیجیے یہ نبیوں کا طریقہ ہے نعمتوں کے آنے کے جواب میں وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے تھے اپنی محنتوں کو بھی آگے بڑھاتے تھے اپنی عبادت اور بندگی کو بھی آگے بڑھاتے تھے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام شکر گزاری کے مزاج سے ہی کام کرتے تھے کہ میں اللہ کا شکر کیوں ادا کروں میں اللہ کا شکر کیوں ادا کروں اللہ نے مجھے دیا ہے یہ دیا ہے یہ دیا ہے سلم علیہ السلام کہتے ہیں سلطنت دی ہے مجھے اب اللہ مجھے دیکھے گا کہ میں شکر گزار بنتا بنتا ہوں کہ نہیں بن رہی کہ میری آزمائش ہے میرا امتحان ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ نہیں کرتا لے اب لوگوں نے شکر یہ اصلی مزاج ہے دین کے کام کرنے والوں شکر کے مزاج سے ہم کام کریں پھر اللہ کی عادت یہ ہے کہ شکر گزاروں کو نواز سے رکھے شکر گزاروں کو نوازتے ہی رہتے ہیں شکر گزاروں کو زیادہ دیتے ہی رہتے ہیں جی ہاں تو یہ ہمیں اپنا مزاج بنانا ہے سے کام کیا کہ کسی طرح سے بھی جو ذمہ داری ہے اس کا ہاں ادا ہو جاتا ہے داریوں کا ہاں ادا کرنا ایک تو ہے ذمہ داری کو سے بتا دینا کہ میں نے کر لیا ہو گیا یہ آخری درجہ ہے اور یہ کہ ہے کہ ذمہ داری کا حق ادا کرنا ذمہ داری کا کیا حق ہے ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی نظر کو اور نیت کو بلند کرنا پڑتا ہے نظر بھی بلند اور نیت بھی بلند تو نظر نیت بلند ہوتی ہے تو ذمہ داری کے حقوق اونچے طور پر ادا ہوتے ہیں اس لیے پھر ہمیشہ وہ آگے آگے کو دیکھتا ہے ان اللہ یو و معالی رمور یہ کہا گیا ان اللہ معالی حسفا کہ اللہ تعالیٰ کے بلند بلند ارادے کو بلند بلند نیتوں کو پسند کرتے ہیں جی ہاں جب اس کی نیت بلند ہوتی ہے تو وہ نیچے کے مراحل کو آگے نیچے کے مراحل کو طے کر لیتا ہے نجے کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں کیوں کہ اس کی نیت بلند ہے اس کی نظر بھی بلند ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی یہ نیت کرے کہ مجھے تو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے چاہے کچھ ہو جائے یہ طے کر رکھا نماز کہ نماز تقبیر اولا کے ساتھ پڑھنی ہے تو ہو سکتا ہے کبھی تقبیر اولا ہاتھ سے نکل جاوے لیکن جماعت تو ہاتھ سے کبھی جائے گی ہی نہیں کیوں اس کی نیت جماعت سے اونچے ہے صرف جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ جماعت سے نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ وہ تقبیر اولا فوت نہ ہو ایسے ایک آدمی یہ نیت کرے کہ مجھے تو انتظار سلاد سے نماز پڑھنی ہے نماز انتظار سلاد کے ساتھ نماز پڑھے اور انتظار کرے کہ اب امام آئیں گے اب تک ہوگی انتظار میں بیٹھے پہلے سے آ کر کے اس کو انتظار سلاد کہتے ہیں انتظار سلاد جو ہے وہ سلاطی کے حکم میں ہے جی ہاں تو جو آدمی یہ ارادہ کرے کہ کچھ بھی ہو مجھے تو نماز انتظار سلاد کے ساتھ پڑھنی ہے تو ہو سکتا ہے کبھی انتظار کا مرحلہ اس کے ہاتھ سے فوت ہو جائے لیکن تکبیر والا بات نہیں ہوگی ہاں، تکبیر والا اسے قابو میں جائے گی کیوں کہ اس کی نیت تکبیر سے بھی آگے کی ہے جی ہاں، کیا کہ انتظار صلاح سے پڑھنی پڑنی یہ دین میں اور دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی بات تو نیچے کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی نظر اوپن اوپر کی یہ سبق سکھایا دین کے کاموں میں یہ کوئی پیچھے نہ رہے کوئی یہ پیچھے رہنا پسند نہیں ہے چاہے ہو جاوے لیکن پیچھے رہنا پسند کوئی پیچھے نہ رہے اللہ تعالیٰ سبقت کی دعوت دیتے ہیں کس کی سبقت کی دعوت دیتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو سابقو الى مغفرت من میرے رب اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو مغفرت کے اسباب اختیار کرو ہاں مغفرت ہونا ضروری ہے پہلے مغفرت ہوگی پھر رحم ہوگی نہیں گناہ نے بچائے تو کی سزا میں پھنسا ہے اس لیے کہا مغرت کی طور آگے بڑھو صاحب مغفرت اللہ کی مغفرت کے طرف آگے بڑھو کہ وہ اماز اختیار کیے جائیں کہ جس سے مغفرت ہے مجھے بات ہے مغفرت مجھے بات رحمت حدیث کی دعاؤں میں اللہ عمل کا مجھے بات نے منہ جاتمت مغفرت ہے اللہ میں وہ اعمال چاہتا ہوں جو رحمت کو لازم کرے رحمت کو واجب کرے اور وہ عزائم چاہتا ہوں کہ وہ عزائم مغفرت کو قائم کرے مسلم دعا ہے سلاد الحضر کی یہ مانگا ہے مغفرت تو اللہ فرماتے ہیں مغفرت پر آگے بڑھو ہاں، سب سے ضروری مغفرت ہے کہ مغفرت ہو گئی کہ معاملہ ہو گیا سب بڑے سے بڑا ہو لیکن وہ مقبرت کم ہوتا جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے دار تھے کھانا دادا یا مشتہ نام نام بدری ہیں وہ ان سے بول ہوئی بول یہ ہوئی کہ ایسا رضی اللہ عنہ کا جو قصہ ہوا تو احمد کا اس میں وہ بھی آ گئے ان کا بھی نام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اور ان کے صفائی اور باقی میں دس آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے کھل کر بتایا کہ جنہوں نے یہ سب کام کیا ہے انہوں نے بڑا گناہ کیا ہے ان کو سزا ہوگی تو اللہ کا معاملہ تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے اپنے اس عزیز پر کہ کو میرا عزیز ہے تم نے میری لڑکی کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ رشتے داروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بہت سلوک کرتے تھے دیتے رہتے تھے بیس روپئے دیتے تھے روپئے رشتے دار کی تھا اب ناراض ہوئے ناراض ہو کر قسم کھائی کیا اب تجھے کچھ نہیں ہوگا یہ قسم کھائی تو آئے تھے کمپلیٹ کہ بزرگی والے ایسی قسم نہ کھائیں یہ بہ کران کا مرتبہ ہے کہ بزرگی والے ایسی قسم نہ کھانے کہ کو نہیں دیں گے نہیں خرچ کریں گے بلا جاتا ہے وہ بول پتلے گمبر سمجھ قسم نہ کھائیں بلکہ جو دیتے رہتے تھے وہ دیتے رہو کیا یہ پسند کیا یہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مفرت کرے ابو بکر نے کہا بالکل میں چاہتا ہوں اللہ میری مفرت کرے تو مفرت تو ایسی چیز ہے کہ ابو بکر بھی اس کے موت آ جائے میں اور آپ کیا ہوتے ہاں اس لیے کہا اللہ تو ہت ہونا اللہ علیہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے تب میں بالکل چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے تم سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ مغفرت ہو جائے جی ہاں حساب تو جی ہاں۔ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور اپنے بندوں کو مغفرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے گناہ بخشوا لو اپنی مغفرت کروا لو مغفرت ہونے والے اعمال کی طرف جلدی جلدی آگے بڑھو چاہو لا مغفرت ان دن کہ جلدی کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس میں مغفرت نہیں ایسا میرے گناہ نام ابراہیم علیہ السلام اپنی گناہ کی معافی کی درخواست کر رہے ہیں بتائیے فرلی خطیتی اے اللہ قیامت کے دن کہ میری خطا معاف کر دیں وہ مجھے رسوا اور دلیل نہ کرنا ہو ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں کے پاس جی ہاں۔ کے خاندان میں بہت نبی پیدا ہوئے یہ ان کی بات تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے آمد میری خطا معاف ہو جاوے میری مقصد ہو جاوے میری رسوائی نہ ہو تو یہ ہے بات علیہ السلام اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے مقبرت کی دعا مانگ رہے ہیں ربی اغفر پھر ولی آخی ودخلنا فی رحمتک مجھے بھی معاف کر دے میرے بھائی کو بھی معاف کر دے دونوں نبی ہیں چار مہینے والے نہیں ہیں ہاں صاحب شریعت نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام مستقل شریعت ہے ان کی مستقل کتاب ہے ہاں یہ دونوں میری میرے بھائی کی معافی ہو جائے کیونکہ ان کی نظر ہے آگے یہ مرحلہ ہو جائے حالانکہ اللہ کے سب معصوم ہیں تو میں نے یہ کہا کہ اللہ کے انعامات لینے کے لیے کہ نظر بھی اونچی ہو نیت بھی اونچی ہو اور تیسری بات کہ جتنی اپنی طاقت ہے اتنی اپنی طاقت اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں لگانی ہو اتنی میری طاقت ہے طاقت سے زیادہ تو اللہ باہر کسی پر ڈالتے ہی نہیں ہاں، یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے قانون ہے کہ میں اپنے پر ان کی طاقت سے زیادہ باہر نہیں ڈالتا ہوں اس لیے بندوں کو اس پر چھوڑا ہے ان کی نیانت پر یہ اپنی طاقت لگا لیں اپنی کوشش لگا لیں اتنا تو میں کر سکتا ہوں اتنا تو میں کر سکتا ہوں اتنا تو میں کر سکتا ہوں اپنی طاقت لگا لیں اور جہاں ان کی طاقت ختم ہو جائے گی وہاں اللہ کی طاقت آ جائے گی اب ہماری طاقت ختم ہو گئی ہے جو طاقت ہمارے اندر تھی وہ لگ گئی اب آگے ہمارے پاس طاقت نہیں تو پھر کہ پھر وہاں سے اللہ کی طاقت آ جاتی ہے اس کو تائید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تائید تائید کے لیے ایمان شرط ہے تو ایمان والا جب اپنی طاقت لگاوے گا تو پھر پھر اللہ کی تعریف اپنا اس نے اپنا ہاتھ لگایا تھا اب اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ لگائیں گے اس کو ہیں ہاتھ بٹانا جب اللہ تعالیٰ ہاتھ بٹائیں گے کہ اس نے اپنی طاقت لگائی ہے اور وہ اب اب ختم ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت لگانا گیا اسی طریقے سے اسی طریقے پر جو مخلصین بندے گزرے ہیں انہوں نے اسی طرح اللہ کی تعریف دی جی ہے ہاں۔ کہ یہ میرے بس کا ہے اس سے آگے میرا بس میں نہیں ہے اس کو بندگی کہتے ہیں عبدیت کہتے ہیں اس میں بندہ ہوں غلام ہوں مجھے اپنی طاقت بھر کام کر لینا چاہیے وہ میں نے کر دیا ہے آگے آگے میرے بس کا نہیں ہے آگے آپ دیکھ لیں صلی اللہ وسلم نے بھی بدر میں تین سو تیز آدمی کھڑے کر دیے تو یہی ہے اگر یہ مر گئے پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا جی ہاں یہ مر گئے پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا یہ میری طاقت ہے یہ میری کمائی ہے جی ہاں۔ یہ لگائیے تو پھر تعین ہوئی اللہ کے کیا سے نازل ہوئے نازل ہوئے سینکڑوں کے تعداد میں حالانکہ ایک فریشہ بھی کافی ہے ایک فریشہ بھی کافی ہے کچھ سی طاقت ہے یہ مجھوی طاقت نہیں ہے ایک بھی کافی ہے کہ علیہ السلام نے اکیلے نے پورے لطف قوم کو تباہ کر دیا اکیلے زمین کا تختہ اٹھا کر کے اوپر لے اوپر سے نیچے سے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تعریف کی عزت بڑھائی کیوں کہ انہوں نے اپنی طاقت لگائی اب ہمارے پاس آگے نہیں ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے یہ ان کی سنتیں ہوتی ہیں کہ ان کی نیتیں بلند ان کی نظر بلند جی ہاں۔ اور پھر اس نیت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی نظر تک پہنچنے کے لیے وہ اپنی ممکن طاقتیں لگاتے ہیں یہاں تک کہ دعا کی طاقت بھی لگاتے ہیں ہاں، اپنی دعاؤں کی طاقت بھی لگاتے ہیں یہ تو ہماری ظاہری طاقت تھی اب آگے ایک طاقت ہماری اور ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کی طاقت لگائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل میں دعا کی طاقت رہی ہاں اور خوب دعا مانگی خوب دعا مانگی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امید گئی کہ رسول اللہ اب اللہ نے آپ کی سن لی ہے اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے اللہ نے آپ کا معاملہ دیکھ لیا ہے ایسی دعا مانگی دعا کی طاقت استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک طاقت ہے ہم کو بھی کرنی چاہیے جی ہاں۔ علیہ السلام نے دعا کی طاقت استعمال کی ہے پھر ان کو ہلاک کرنے کے لیے اپنی دعوت اپنی تبلیغ اپنی محنت اپنی قربانی وہ تو ہوئی پھر آخر میں کہ آخر میں اپنی دعا کی طاقت استعمال کی دو نبی ہیں جنہوں نے اپنی دعا کی طاقتیں استعمال کی جلال اس دعا میں جلال ہے ایک نو علیہ السلام ویب ایک موسا علیہ السلام انہوں نے اپنی ساری محنت کے بعد اس دعا کی طاقت استعمال کی ہے جی ہاں۔ جلال ظاہر ہوا ان کی دعا میں جی ہاں۔ علیہ السلام کی دعا پر پوری قوم تباہ ہو گئی ایک طرف سے اللہ نے ڈبو دیا سوائے ان کے جو کشتی بیٹھے تھے وہ باقی سب ختم کوئی باقی نہیں بتا کیونکہ دعا ایسی تھی یہ زمین پر ایک بھی باقی نہ رہے یہ سب تیرے نافرمان ہے اگر یہ زندہ رہیں گے تو ان کے اولاد بھی نافرمانی پیدا پتا ہوگی اور دوسرے نمبر موسا علیہ السلام دعا مانگی فرون کے لیے اس کی طاقت کو تباہ کرنے کے لیے تو وہ دعا بھی قبول ہو گئی جی ہاں۔ لیکن اپنی طاقت مشا علیہ السلام کی جو اپنی طاقت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لگوائی کہ ہم دعا قبول کرتے ہیں کام بھی کر لیں گے دعا کے مطابق باقی آپ کو اپنا کام کرنا ہے ادوجی بس دعوت بس پسپتیما بلا ستیاان سبیر ندی نظارہ دموں کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے باقی آپ کو اپنے کام پر اپنی ذمہ داریوں پر استقامت کے ساتھ رہنا ہوگا نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بھی مانو کہ اپنی ذمہ داریوں پر پوری پابندی کے ساتھ رہو اس میں سہولت اور ڈھیلا پن نہیں خود صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کما امیرتا ومن تھا بمرا کا آپ پورے استقامت کے ساتھ رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بہت بھاری تھی کہ جیسا حکم دیا ہے ویسا کرو اور حکم جس کا ہے کہ اللہ کا کوئی معمولی حاکم کی بات نہیں ہے اس لیے یہ بہت بھاری تھا یہ کہ پوری پابندی کے ساتھ کام کرو جیسا حکم دیا گیا سورہ ہود کی آئے تھے حضور فرماتے تھے سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہم اتنا بوجھ پڑا ہے کس کا استقامت کا تو استقامت اور پابندی کا حکم جس طرح نبیوں کی طرف آتا ہے کہ نبیوں کے داروں کی طرف بھی آتا ہے ہماری طرف بھی کہ پابند رہے کما کا ومن اے کیا آپ استقامت کے ساتھ رہیے اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے اس لیے استقامت بھی ضروری ہے جب استقامت ہوگی تو اپنی طاقت لگے گی استقامت نہیں ہے پابندی نہیں ہے کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا علماء نے لکھا ہے کہ جو استقامت کے ساتھ رہیں گے شیطان ان کا پیچھا چھوڑ دے گا یہ تو پابند ہو گئے اس کے پیچھے مجھے اب بھگتانا یوگتانا ہے یہ میرے کام میں نہیں آئیں گے میرے ہاتھ میرے قابو میں نہیں آئیں گے اور جو استقامت پر نہیں ہے کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا کبھی کیا کبھی نہیں کیا کچھ کیا کچھ کچھ نہیں کیا تو شیطان ان سے نام بھی نہیں بتا کہ ہاں ان پر تو چلے گا ان پر دورے ڈالیں گے یہ لکھا گرم اس لیے نبیوں کو حکم دیا تھا کیا حکم دیا کہ پابند رہے ذمہ داری پوری کریں کہتے ہیں کہ علیہ السلام پر خبر تو آ گئی تھی کہ دعا قبول ہو گئی ہے بد دعا وہ قبول ہو گئی خبر آ گئی وہی سے لیکن دعا کی قبولیت کی خبر آنے کے بعد بھی چالیس برس کام کیا پھر وہ ڈوبا ہے چالیس برس چالیس دن نہیں ہاں نبیوں میں اللہ میں سالوں کا مسئلہ چلتا ہے تبلیغ والوں میں تینوں کا چلتا ہے جی ہاں میں اس طرح کو چالیس سال بعد یہ تین میں رکھا چالیس سال جی ہاں یعنی چالیس سال کی سزائیں کو تو سال کی بات ہے دنوں کی بات نہیں ہے تو یہ لکھا کہ دعا کی خبر تو آ گئی کہ دعا تمہاری خبر ہو گئی باقی کام کرنا یعنی کہ تو لب دعا ہو گئی بد دعا ہو گیا مسئلہ صاف ہو گیا ایسا نہیں ہے تو کتنے دن کام کرایا تو پھر چالیس برس موسا علیہ السلام نے اپنا کام کیا اس کے بعد میں یہ ڈوبا ہے عذاب سے یہ استقامت کی باتیں ہیں یہ مذاکرہ میرے بھائیوں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اپنی نظر بلند کریں اپنی نیت بلند کریں جی ہاں مدد کرنے والا اللہ ہی ہے ممن رسول اللہ میں نائند اللہ یہ مدد تو صرف اللہ ہی کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی اور وہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے جب اللہ مدد کریں گے تو کیا مسئلہ ہے اس لیے دین کے کام کرنے میں دین کے کام کرنے میں اپنی نظر بلند اپنی نیت بلند اور جن کی نظریں بلند ہیں جن کی نیتیں بلند ہیں ان کو دیکھیں دین میں یہ بھی ہدایت ہے کہ دین کے کام کرنے والے اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو دیکھیں پیچھے رہنے والوں کو دیکھیں ہاں حضرت عمر ابو بکر کو دیکھتے تھے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں میں بھی ایسا عمل کر لوں اور ابو بکر جس کو دیکھتے تھے وہ دوسرے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تھے ہاں یہ یہی صحیح طریقہ ہے کہ اپنی ہمت اپنی فکر اس کا بننا جو ہے مکلف ہے کہ اپنی ہمت لگاؤ اپنی فکر لگاؤ آگے آگے اللہ مددگار ہے کہ اپنی ہمت فکر اور پھر اپنی طاقت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش تو بس کوشش کے محتاط کوشش کا بندہ مکلف ہے پابند ہے محمد ابن مسلمہ مشہور صحابی ہیں انصاری ہیں اور بہت سمجھدار ہیں مسائل آتے تھے تو ان کے حوالے کیے جاتے تھے یہ مسئلہ دیکھو یہ مسئلہ دیکھو جی ہاں تو ایک مرتبہ روس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقاضا مجمے کے سامنے رکھا کہ بھائی یہ فلانا تقاضا ہے کون کرے گا یہ فرمایا کون کرے گا مجمے بات ڈالی کہ یہ تقاضا ہے کون کرے گا محمد نبی وسلم کھڑے ہو گئے میں کر لوں گا کیسی باتیں کر لیں ہو گئی بات وہ ذمہ داری دے دی گئی ان کو ذمہ داری تو آ گئی اب ان کو لگا خوف اور سہم کہ اللہ کے رسول سے میں نے ذمہ داری لی اور اللہ کے رسول میں مجھے ذمہ داری دی اور میں کھڑا ہو گیا نہیں میں اسے بجا لاؤں گا نہیں پورا کر پاؤں گا نہیں تو اس خوف میں وہ ادموئے ہو گئے ادموئے ایسے ہو گئے کہ اب کھانا نہیں کھایا جاتا خوف کے مارے کہ میں کیا جواب دوں گا اگر میں نے اس کو پورا نہیں کیا ہاں۔ مخلص زیادہ ڈرتا ہے یہ قاعدے کی بات ہے جتنا خلوص اتنا ڈر تو یہ سب خلوص والے ہیں اس لیے ڈر رہے ہیں جی ہاں کیا جواب دوں گا کیا بات ہوگی اللہ رسول کے سامنے ہاں بڑی ہے جی ہاں۔ بیچ میں کوئی واسطہ تو ہے نہیں اللہ اور رسول اور یہی صحابہ کے لیے بڑا مسئلہ تھا سیدھا کہ آسمان سے حکم آیا اور اور ذمہ داری لے لی تو مغلی جو ہے وہ زیادہ ڈرا کرتا ہے اسی کو زیادہ ڈر کرتا ہے تو ڈر گئے ختم ہوئے ہو گئے کھانا نہیں کھایا جاتا جی ہاں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے کیوں کہ آپ کے سامنے وعدہ کیا اور ذمہ داری لی اور ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا نبی کے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور فرمایا کیا بات ہے کہ السلام میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا تو آپ نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ آلے کل جو تمہارے ذمے تو کوشش کو پورا کر لینا ہے کام تو اللہ بنانے والا ہے یہ بھی ایک طریقہ کہ آدمی اپنی کوشش کا مکلف ہے کوشش میں ہوتا ہی نہ پڑے باقی کام کا بننا نہ بننا یہ تو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ بھی صلی اللہ نے کر دیا کہ کام بنا کر کے دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے بلکہ تمہارا کام کیا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی کوشش کو پورا کر کے دے دوں اے گل جوہت کا یہ مطلب ہے کہ کوشش اپنی پوری کرنا یہ تمہارے دن میں لازم ہے ہاں لزوم نکلتا ہے کہ کوشش پوری کرنا یہ تمہارے ذمہ لازم ہے بس تو ہم سے کوشش پوری کر لو باقی کام تو کہ کام تو اللہ بناتے ہیں ان نبیوں کی سنت ہے کہ وہ کوشش کے مکلف ہوتے ہیں کوشش کے مکلف کرتے ہیں نتیجہ ان کے ذمے نہیں ہوتا اپنی کوشش صحیح طریقے سے کریں ان صلاح کب حق بشیر و ولا ولاس اصحاب کبھی ہم نے آپ کو بشیر اور ندیر بنا کر بھیج دیا ہے یعنی آپ کام کریں گے بشارتیں سنائیں گے وعیدیں سنائیں گے اپنی کوشش کریں گے پھر بھی کوئی نہیں مانا ہو جہنم گیا تو کہ اس میں آپ کی کوئی جواب داری نہیں ہے ایک دو میں گیا نہیں مانا ہوگا تو گیا ہوگا ہاں، آپ سے نہیں پوچھیں گے اللہ کہ ایک دو میں گیا کیوں کہ کوشش کے پابند ہیں ہاں، کوشش کے پابند ہیں نتیجے کے پابند نہیں ہے ہمیشہ ہر کام کے نتیجے اللہ کی طرف ہی منتقل ہوتے ہیں یہ بھی آسانی کر دی کہ نتیجہ آپ کے ذمے نہیں ہے کوشش آپ کے ذمے ہے تو یہ مسئلہ آسان ہو گیا اس لیے محمد احمد وسلم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ علیہ کل جوہر کہ تمہارے ذمے کہ تمہارے ذمے کوشش ہے بس کہ اپنی کوشش کو صحیح کرو جب کوشش صحیح ہو جائے گی تو عموماً نتیجے صحیح آ ہی جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھی اللہ آپ قدرت کترتی کھاتے کہ تمہاری کوشش نہیں ہوتا ہمارے پیسے سے ہوتا ہے ہاں یہ بھی دکھاتے ہیں کبھی کبھی جیسے نبی نبی قیامت میں ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی ماننے والا نہیں ساری عمر کوشش ہی کوشش رہی ہے تو نبی پر کچھ نہیں ہے تو بہرحال میں دوستوں یہ بات ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے مقلق ہیں پابند ہیں زندگی ہی ذمہ داریوں کا نام ہے زندگی کہ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے سنت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی حدیث شریف میں کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی المعونت والا قدر المعونہ کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اس لیے ہم ذمہ داریوں کے پابند ہیں ذمہ داریوں کو لینا چاہیے ذمہ داری کیجیے ذمہ داری سے اپنا آپ کو نہیں بچانا چاہیے ذمہ داری سے نہ بچاؤ جب میں نے شروع میں اپنا وقت لگایا تھا پہلا چلا تو واپسی نظام الدین سے ہوئی تھی گئے تھے سر بمبئی جوگیری جو کلکتہ پھر کلکتے سے ادھر مشرقی پی میں لگا دس باون دن لگے پہلے سیزن میں پھر نظام الدین گئے رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے مانیہ سر مولانا نے بہت بہت ہمارا دل بڑھایا جی ہاں پہلی ملاقات میں مجھ سے یہ فرمایا میں تو پیداؤں کو پہچان دے نہیں ہوتا کہاں دیولا کہاں دلی ہاں وہ کام مولانا یوسف الحمد اللہ کام بھی ہاتھ میں ہے کوئی پہچان نہیں کچھ نہیں مگر بات ملے میں بھی تھا اور حیدرآباد کے ساتھی تھے بہت اچھے ساتھی تھے لیکن بیچارے سب ایک ایک کر کے چلے گئے اللہ ان کی مفرت بہت ایک تو میں نے ملاقات حیدرآبادی سردی نے میری ملاقات کرائی کہ مول صاحب ہمارے ساتھ مسافر کیا مسافر کے ساتھ مجھ سے فرمایا مول صاحب میں نے ایک کتاب لکھی ہے حیات صاحب اس کے کچھ ورق چھپ کر آئے ہیں حیدرآباد میں چھپتی تھی وہ اور غزل لکھتے تھے لکھ کر کے لاتے تھے وہی کتاب اپنے لکھے ہوئے تھے جو ہے وہ عشا کے پاس سناتی تھی چھپی نہیں تھی وہ دیکھتے تھے وہی مرک ہوتے تھے کچھ کچھ جتنے چھپتے ہو تو کچھ کہ کچھ ورق چھپ کر کے آ گئے ہیں تو صبح میں دوں گا تم دیکھ لینا مجھے کچھ نہ ہوں تو مجھے ایسے بڑھا دیتے ہیں آدمیوں کو کہ جی ہاں۔ صبح دیکھ لینا میں دوں گا تو دو کتابیں تھیں تحاوی کی شرح تھی وہ بھی مجھے دی اور یہ ورق بھی دیے سولہ ورق کے کچھ ایک تو یہ کام ہوا پھر جب سفر سے ہماری واپسی ہوئی کہ ہاں تو یہاں کام تھوڑا تھا علاقے میں بہت تھوڑا ساتھی بہت تھوڑے کوئی جماعت آئی تو اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آئے اس کو دیکھو اس کو لے جاؤ ملاقات کراؤ تعلیم کراؤ یہ کرو تو سارا اکثر کام میری طرف آتا تھا کیونکہ میں نے زندہ لگایا تھا ہاں تو میں نے حضرت کو کا میں نے کہا میں نے لگا کر یہاں آیا اب یہاں تو سارا کام میری طرف ہی آ رہا ہے کیونکہ لوگ ڈرے دوسرے گاؤں میں جائیں تو لوگ ڈرے مخالفت بھی بہت ہوتی تھی ہماری میں پھر تو میں کیا کروں میں نے لکھا تو حضرت جی کا جواب ہے کہ جو کام ذمہ میں آ رہا ہے اس سے بچنے کی کوشش مت کرنا سے بچنے کی کوشش مت کرنا کہ میں بچ جاؤں کوئی اور کر لے فرمایا اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا کیوں کہ اس سے کام کھلے گا اور مقبولیت بڑھے گی دو باتیں تھیں یہ دو باتیں لکھی کہ اس سے کام کھلے گا یعنی جو جو ذمہ داری اپنے اوپر آدمی لے گا اسے کام زیادہ سمجھ میں آئے گا ہاں خالی سر سے اتار دینے والے کو کام سمجھ میں نہیں آتا اس کو کام بوجھ لگتا ہے وہ جو اپنی ذمہ لے تو اس پر کام کھلتا ہے کام اس کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کام کی سمجھ بڑھتی ہے تو حضیر اللہ علیہ نے یہ مشورہ دیا کہ بچنے کی کوشش مت کرو کہ اس سے کام اس سے کام کھلے گا اور مقبولیت بڑھے گی یہ دو باتیں لکھی تھی وہ مجھے ہیپ ضروری ہے اللہ انہ نے کی رحمت کرے تو یہ میں اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہتا ہوں سال بالوں سے بھی یہ کہتا ہوں یہ گھبرا ہمارا ذمہ داری لو کہ اسے کہ کام کھلے گا کام کی قابلیت بڑھے گی جی ہاں اور مقبولیت بڑھے گی کہ اللہ کی طرف سے قبولیت ملے گی ہاں جب اللہ کی طرف سے قبولیت ملے گی پھر کیا رہ گیا کہ جب اللہ کی طرف سے قبولیت ملے گی تو لوگوں کے دلوں میں بھی قبولیت آ جاتی ہے اوپر سے قبولیت ڈالی جاتی ہے دیشوں میں تو حضرت نے یہ ترغیب دی تھی کہ ذمہ داریوں سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرنا کہ ایسے یہ کام کھلے گا اور مقبولیت بڑھے گی تو اس امید پر ہم کام کریں اور ذمہ داریاں لیں جی ہاں ذمہ داریاں لیں کہ تاکہ کام کی سمجھ بڑھے کام کی سمجھ بڑھنا ضروری ہے ایک پیسے کام کر لینا مزدور کی طرح سے بھی کام کر لیا مزدور ہوتے ہیں نا کہ اتنا کھوجنا فوٹ تو کھو چلاتا ہے وہ کیوں کھودوایا کیا ہے کچھ نہیں کھول دیا کیوں مزدور ہے لیبر ہے اب وہ کام کر کے ایسا نہیں ہے مزدوری محنت بھی کرنی ہے اور اپنی محنت کو سمجھنا ہے کیونکہ جو سمجھے گا وہ سمجھا لے گا جو نہیں سمجھا وہ کیا سمجھا لے گا اس لیے کام کی اور دین کی سمجھ ہونا ضروری ہے حدیثوں میں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا اسے دین کی سمجھ پیدا کرنی ہے ہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے ہاں کہ اپنے کام کو سمجھنا اور اپنے اچھی طرح سمجھ کر کے کرنا اور پھر دوسروں کو سمجھانا دوسروں کو لیے تیار کرنا تاکہ کام کی ذمہ داری اٹھانے والے پڑھیں یہ ضروری ہے کہ کام کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والے پڑھے ایک تو ہے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ذمہ داری لیکن پیچھے چلتے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ان کی بھی ضرورت ہے کیونکہ آگے وہ ذمہ داریاں پڑھا بھی لیکن ایک طبقہ کا ایسا ہونا چاہیے جو ذمہ داریوں کو سمجھے اونچ نیچ کو جانے کام کی اونچ نیچ کو جانے ذمہ داری تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کام کی سمجھ مانگ لیے کام کی سمجھ اور فقہ فی دین اس کو فقہ فی دین کہتے ہیں کام کی سمجھ دین کی سمجھ دین کے سمجھدار ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کے سمجھ دیں گے وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا رہے گا اور کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے کوئی کوئی چیز مطلوب نہیں ہے کہ میری آخرت بن جائے مجھے آخرت میں جانا ہے میری آخرت بنے میری مبت ہو جائے میرے دین کے سمجھدار ہونے کی ایک علامت اور نشانی یہ بھی ہے وہ کیا کہ اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا رہے کہ جب تک آخرت نہ بنے وہاں تک کچھ نہیں ہے بس صحابہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے کس چیز کے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے انما سب ست دنیا کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے ہیں تو آخرت جو بنانے کے لیے کام کرے گا وہ آخر تک کام کرتا رہے گا کیونکہ آخرت بنانے کا میدان موت تک ہے تو جو آخرت بنانے کے کرے گا وہ تھوڑی دیر کے لیے کرے گا یہ نہیں وہ تو موت تک کرے گا یعنی کہ آخرت بن جائے بس پھر اس کے بعد کام نہیں ہے پھر اس کے بعد آرام ہے اس کے بعد آرام ہے بس جنت ہی جنت میں اتر کر شکر کریں گے شکر جنت میں شکر ہے صبر نہیں ہے ہاں، صبر تو تکلیف ہوتا ہے وہاں تکلیف ہے نہیں اس لیے شکر ہی شکر ہے تو جنت ہی جنت میں اتر کر شکر کریں گے الحمد للہ اللہ تیرا شکر ہے ساری تھکن ختم ہو گئی الحمد للہ ان ربنا شکور اللہ تیرا شکر ہے ساری تھکن بہت سب ہو گیا آرام ہمیشہ کا ہو گیا بس یہ کامیاب ہو گئے تو اس لیے دین کی سمجھدار ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر چلتا رہے کہ جب تک آخرت نہ بنے کوئی کچھ نہیں اس لیے میں نے کہا دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور دین کی سمجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے کام کرنے والوں کو امت کے ساتھ ہمدردی ہو اس کے ساتھ ہاں کام کی عظمت کام کا اخلاص یہ بھی شرط ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امت کے ساتھ ہمدردی ہو یہ نبی کی امت ہے نبی کو اپنی امت سے ہمدردی ہوتی ہے جیسے ماں باپ کو بچوں سے ہمدردی ہوتی ہے ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے ہمدردی جی ہاں ان کے لیے دل کھلا ہوا ہوتا ہے اور اولاد کے لیے ایسے نبی کو کہ نبی کو اپنی امت سے ہمدردی ہوتی ہے کہ میرا ہر امت ہی کامیاب ہو جاوے جی ہاں یہ تکلیف میں نہ رہے ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں ادھر آسانیاں تلاش کرتے تھے جو ہمارا آسان ہو وہ امت کے لیے تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو لوگوں کے نہ ماننے سے بیزار نہیں ہوتے تھے کہ مانتے نہیں ہیں تو لیڈر ہی نہیں ہے لیڈر ہی الگ ہے لیڈر ہی جو ہے نہ ماننے کی وجہ سے الگ جماعت بناتے ہیں ان کی پارٹیاں بنتی ہیں یہ ہمارے ماننے والے نہ ماننے والے وہ الگ ہے نبی کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی نبی ماننے والوں کو بھی نوازتے ہیں نہ ماننے والوں کے لیے ہمدردی کرتے ہیں کہ کب یہ مانے کب یہ مانے جیسے بیمار کی تیمارداری کرنے والے کہ کبھی اچھا ہو جاؤ کبھی اچھا ہو جاؤ جی ہاں ایسے نبی کو اپنی امت سے کہ اپنی امت سے ہمدردی ہوتی ہے تو جو دعوت کا کام کرے وہ امت کے ساتھ ہمدردی کرے گنہگاروں کے ساتھ ہمدردی کرے ایک طرح گنہگاروں کو حقیق سمجھے نکمے ہیں کچھ سنتے نہیں سمجھتے نہیں یہ نہیں بلکہ ان سے ہمدردی کرے جیسے بیماروں کے ہمدردی کرتے ہیں نا ہاں لا علاج ہو تب بھی ہمدردی کریں گے کس طرح اچھا ہو جائے گا دعا کریں گے وظیفہ کریں گے ہمدردی ہے ایسے امت کے ساتھ ہمدردی نہ ماننے والوں کے ساتھ اس لیے صحابہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ان نکل نکرہ نکرہ المعاشی بلا نکرہ العاشی کہ ہم معاشی اور گناہوں کو تو ناپسند کرتے ہیں کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں لیکن گنہ گاروں کو ناپسند نہیں کرتے گناہ گار تو ہمارا ہے چوری اچھی چیز نہیں ہے لیکن چور کہ چور تو ہمارا ہے چور تو ہمارا بھائی ہے ہاں چوری کے چوری اچھی چیز نہیں ہے لیکن چور یہ چور تو ہمارا ہی ہے ہاں، اس لیے چور سیدھا ہو جاوے چور ٹھیک ہو جاوے اس کی زندگی میں جو چوری نکل جاوے یہ مطلوب ہے ہمیں چوری پسند نہیں ہے لیکن چور یہ زور تو ہمارا ہے ہمارا بھائی ہے اس لیے کہا کہ گناہوں کو نا پسند کرتے ہیں گنہ کو نہیں گنہگاروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں جیسے بیماروں کے ساتھ ہمدردی کریں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں ایسے گنہگاروں کے ساتھ ہمدردی کہ یہ دین پر آ جاوے ہاں، ان کی خدمت کریں گے ان کی دلداری کریں گے ان کا اکرام کریں گے ان کو سمجھاویں گے ہاں تاکہ یہ دین پر آئے یہ نبوت کا طریقہ ہے کہ امت کے ساتھ کہ امت کے ساتھ ہمدردی دین کے ساتھ نصرت دین کے ساتھ نصرت امت کے ساتھ ہمدردی کہ دین کو کہ دین کو نصرت چاہیے جیسے کھیتی کو پانی چاہیے زمین کو پانی چاہیے اگر زمین کو پانی ملے کھیتی کو پانی ملے تو پیداوار سب آباد ہو جائے اس طرح دین کو نصرت ملی کہ دین آباد ہو جائے گا تو دین نصرت چاہے اور امت کہ امت ہمدردی مانگے یہ ہمارے کام کے طریقے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی سمجھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے ہاں اس کے اس کا شوق اور ربت دے اور پھر اپنی طاقت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں تو پھر آگے پھر آگے اللہ تعالیٰ کی تعید ہے آگے اللہ تعید کریں گے کہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر کے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ پورے کریں گے ان تنشور اللہ یا سرخ اگر تم دین کے مددگار بنو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے تو یہ کرنا ہے میرے بھائیوں جس کے لیے ارادے بھی کریں اور اپنی کوششیں بھی لگاویں اور اپنی دعا بھی لگاویں ہاں جو جتن کرنے ہیں ہمارے دن میں وہ کریں اور آگے کہ آگے کام بنانے والی ذات اللہ اللہ ہے کسی کی بھی اچھی کوشش کو اچھے عمل کو اللہ برباد نہیں کرتے ایک نیکی بھی ہوگی تو اس کو بڑھا کر اللہ زیادہ کرے معمول ہے ایک نہ پیتے اس کو بڑھا دیتے جیسے ایک بیج ہوتا ہے ایک گوٹلی ہوتی ہے بڑا کا سڑک بنا دیتے ہیں ایسے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا معمول ہے اور یہ اللہ کا خاص بدل کے اللہ تعالیٰ ہے کہ تھوڑی تھوڑا تھا اس کو بڑھا دیا اسی لیے کام بن جاتا ہے اللہ کے بڑھانے سے کام بنتا ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی تو بھائی اسی لیے تیار ہے نا حضرات ہاں تیار بھی رہیں اور دوسروں کو تیار بھی کریں اور دوسرے تیار ہو جائیں اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں یہ آگا تو کتنی باقت کیا ہاں، بڑی برکتیں ہیں بڑی برکتیں برکت لینے کے لیے برکت لینے کے ایک شرط کہ اپنے نکاحوں کو سادہ بناؤ جتنا سادہ نکاح اتنی برکت دیا حدیث میں میں کوئی خرچہ واجب نہیں ہے کوئی خرچ واجب نہیں ہے محض لینا ہے وہ شریعت کا حق ہے شریعت واجب کیا محض دینا باقی اور کوئی خرچ میں سننا تو کرے جتنی طاقت ہو باقی کوئی خرچہ نکالنے واجب نہیں نکاح اور حج دونوں آسان ہے حج میں کوئی دعا واجب نہیں ہے کوئی صورت واجب نہیں ہے نماز میں صورت واجب ہے دعا واجب ہے یہ صورت یاد کرو یہ دعا تب نماز ہوگی حج میں کوئی دعا واجب نہیں کوئی صورت واجب نہیں سوار کر لیا صحیح کر لیا اور بعد میں چلے گئے مرغا کے بعد جانا ہی جانا آسان ایسے نہیں کہا سکتا کوئی خرچہ لازم نہیں لیکن جتنا زیادہ ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی میں وہ برکتوں میں کیا کہ آپس کے خاندانوں میں محبتیں پیدا ہوگی اور بڑی برکت یہ ہوگی کہ نکاحوں سے غریبی دور ہو جائے گی غریبی دور ہو جائے گی نکاح کی بڑی برکت اس لیے یہ فرمایا کہ مالداری دیکھ کر نکاح نہ کرو خوبصورتی دیکھ کر نکاح نہ کرو بلکہ دینداری دیکھ کر نکاح کرو دینداری دیکھ کر نکاح کرو چاہے غریب ہو لڑکی والے غریب ہیں لڑکے والے غریب ہیں مگر ہیں دیندار یہ نکاح کر لو دینداری دیکھ کر کے اگر یہ غریب ہیں تو ان کی غریبی اللہ تعالیٰ دور کر دے یہ اگر عمر لوگوں سے بڑھوا دیتے روادی گنمائے اپنے عورت ہو تو اگر یہ لوگ غریب ہیں اللہ ان کی غریبی کو دور کر دے یہ بشارت ہے اس لیے کہتے تھے کہ نکال کر کے غریبی دور کرو اللہ سے اس کی میں برکتیں رکھی گئی اس کے اسلام میں برکت نہیں اللہ تعالیٰ اس کے توفیق عطا فرما دے جیسے اس لیے مسجد میں نکاحوں کا ہونا مستحب ہے تو ہوگی سلح رب سلیہ میں وعلى اله محمد والا علیہ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا إلى سواء السبيل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مسلف القلوب سلف قلوبنا إلى طاعتك ربنا هب لنا من من نظوا جنا وضوریا جنا خود عیمان اماما تقینا امامہ وقنا طیاں حسنا وقلا فرت وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے اے اللہ امت میں و ہدایت کی ہوائیں چلا دے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بھرپور توفیق ہمیں عطا فرما دے اور ان ذمہ داریوں کو اپنے پرد و کرم سے ہمارے لیے آسان فرما دے قبول بھی فرما دے اے اللہ آسان بھی فرما قبول بھی فرما ہم تیری آسانیوں کے محتاج ہیں ہم تیری قبولیت کے بھی محتاج ہیں اے اللہ ہم تو ہر طرح تیرے محتاج ہیں اپنے محتاجوں کی بھرپور مدد فرما اے اللہ جو خیر وجود میں آ رہی ہے اسے قبول فرما اور جو باقی ہے اسے پورا فرما اس نے کہا کو قبول فرما اس میں خیر و برکت عطا فرما ان کے خاندانوں میں الفت اور محبت اور مبادت پیدا فرما نیک اور پاک اور سال اولاد کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ